کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے اسمان اور زمے کا جس نے انہین پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں